مجھے کوئی پچھلے ڈیڑھ سو سال میں کوئی ایک جنگ بتا دے جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہو افغانستان میں خود انہوں نے محاذ کھلا کیا اور امریکہ کو دعوت دی کہ ذرا زمین زمین پہ پہ اتر پھر دیکھتے ہیں تجھے اور ابھی اترا ہے تو کئی سال ہو گئے واپس نہیں جا رہا اس سال بی بی سی والوں نے بھی چٹکی بھری بی بی سی جو خود بےحدہ باتیں کرنے کی قائل ہے چٹکی بھری اس نے کہا جناب بش آپ کے ہاں تو کتوں کے دن منائے جاتے ہیں آپ کے ہاں تو بلیوں کا ڈے منایا جاتا ہے آپ کے ہاں تو مزدوروں کی یونینیں اپنے دن مناتی ہیں آپ کے ہاں تو اپنی اپنی عورتیں اپنے پہلے بوائے فرینڈ اور دوسرے بوائے فرینڈ سے ملنے کے دن مناتی ہیں آپ کے ہاں تو ریچھ کا دن منایا جاتا ہے سور کا دن منایا جاتا ہے توتے کا دن منایا جاتا ہے فاختہ کا دن منایا جاتا ہے یہ سات اکتوبر آپ کے حافظے سے کیوں اتر گیا اس دن آپ بڑے پھنے خواہ بن کے افغانستان پہ اترے تھے بی بامن لائے تھے ایف سولہ لائے تھے بڑے بڑے ڈیزی کٹر بم لائے تھے دو سال پورے ہوئے کوئی جشن ہوتا کوئی جام ٹکراتے کوئی شرابیں لنڈائی جاتی کوئی فتح کی باتیں ہوتی مگر امریکیوں کو سانپ سونگا ہوا تھا کسی کو پتا نہیں تھا سات اکتوبر آیا اور گزر گیا اس لیے کہ دشمن زندہ ہے خود کمر میں درد ہو رہا ہے دشمن موجود ہے اپنی ناک کٹ رہی ہے پاکستان والوں تم تو اس کے غائبانہ مرید ہو دور سے بیٹھ کے ڈرتے ہو جو اندر ہے کہتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتا یہ ظالم